حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر میں چمڑے کی بچھونے پر استراحت فرما ہوئے آپ کو پسینہ آ گیا میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور آپ کے بابرکت پسینے کو اکٹھا کر کے ایک شیشی میں ڈال لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ام سلیم کیا کرتی ہیں انہوں نے کہا میں آپ کا پسینہ اپنی خوشبو میں ڈال لوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تہتر